حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر کو آگ لگ گئی جبکہ گھر والے گھر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حادثے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستر